اول کو ساری دنیا میں مجدد زمانہ مانا گیا عارف باللہ مانا گیا اور عالم عالم ربانی مانا گیا اللہ والا پھر میرے مرشد ثانی سیدی حسن محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ صدیق زمانہ قلندر وقت حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے میرے مرشد اول کے وہ خادم میں خاص تھے پچاس برس کے قریب حضرت کی خدمت میں رہے اور بڑے بڑے علماء ہاں ایک بات یاد آئی ایک تو شاہ ہوتا ہے اور ایک شاہ ساز ساز ہوتا ہے شاہ وہ تھے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ ساز بہرحال جو کہنے کی بات ہے وہ رہ جائے گی پھر ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے مرشد ثالث یعنی تیسرے مرشد سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بلّہ قطب زماں مجدد دورہ شیخ العلماء شیخ العرب والعجم عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عدام اللہ ذلحم علیہ تو سلسلہ اس لیے بیان کر دیا کہ یہ اپنے ماں باپ کے اعلیٰ درجات کا شکرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء جن کو ان کو اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی مانا گیا الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کے زیر سایہ ایک زمانہ ہم کو توفیق ہوئی صحبت کی بھی توفیق ہوئی اور ان سے اصلاح کے اصلاحی مکاتبت اور اصلاحی مشوروں کی بھی توفیق ہوئی تو میرے مرشد سالس نے فرمایا ایک بات بہت ہی عبرت آموز فرمایا کہ دیکھو یہ جو کتا ہے کتا یہ کیسا وفادار جانور ہے کیسا شکر گزار ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے فرمایا کہ ایک لقمہ اس کو کھلا دیجئے کتے کو تو ہمیشہ آپ کو دیکھ کے دم ہلاتا رہے گا چاہے دوبارہ آپ کو کھلائے بھی نہیں دوبارہ بھی آپ اس کو کبھی کھانا نہ دیں ایک دفعہ اس کو کھانا دے دیں ہمیشہ آپ کے قدموں میں لوٹتا رہے گا دیکھ کر دم ہلاتا رہے گا اور آپ کا دروازے کا غلام بن جائے گا پھر فرمایا کہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف غریبوں کی آبادی ہے وہاں بھی کتے ہیں ایک طرف سامنے مالدار کوئی رہتا ہے وہاں بھی کتے ہیں تو فرمایا کہ غربا کی طرف جو کتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا کھانا کم درجے کا ہوتا ہے تو وہاں ہڈیاں مشکل سے ہڈیاں مل جاتی ہیں یا کوئی سوکھے ٹکڑے مل جاتے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں جانور کمزور ہو گیا کتا ہڈیاں نکل آئی اس کی کمزور ہے نحیف ہے نحیف ہے اور مالدار آدمی کے گھر کے آس پاس جو کتے رہتے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں اور کھا کھا کے موٹے ہو گئے فربا ہو گئے ہیں لیکن یہ کتا جو ہے اپنی غلامی کو چھوڑ کر کہ میں یہاں کمزور ہو رہا ہوں کھانے کو کمزور کم درجے کی چیز ملتی ہے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے فاقہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ اپنے مالک کا یا اپنے محسن کا دروازہ چھوڑ کر سامنے مالدار کے گھر بھی نہیں جاتا اس طرف نظر بھی نہیں کرتا فرمایا کہ ہماری زندگی میں کئی دفعہ یہ مشاہدہ ہوا کہ وہ غریب کا گھر چھوڑ کر جہاں سے اس کو پہلی دفعہ لقمہ ملا ہے وہ دروازہ چھوڑ کے وہ اچھی غذا کے لیے دوسرا دروازہ نہیں پکڑتا اب فرمایا کہ یہ عبرت کی بات ہے کہ دیکھو سبق کی سبق لینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ برسوں سے ہم کو کھلا رہے ہیں ہاں؟ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں ہاں اور پھر بھی جو ہے ہم اپنے مالک سے مالک دو جہاں سے بھاگتے ہیں اللہ کی نافرمانی پہ ہم راضی ہیں وہ ہمیں رزق دے رہا ہے نعمتیں دے رہا ہے اولاد دے رہا ہے بیوی بچے کام کاروبار نوکری سب کچھ دے رہا ہے صحت بھی دے رہا ہے زندگی بھی دے رہا ہے لیکن ہم اس کی وہ فرما برداری وہ تعت اگر سیکھنا ہے تو اس کتے سے سیکھو اتنا حقیر جانور ہے لیکن اس کی غلامی دیکھو کیسی ہے ہاں؟, ہاں دیکھو اللہ والے کیسی کیسے سبق لیتے ہیں اور ہمارے سامنے کتنے واقعات ایسے گزر جاتے ہیں کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا لیکن اولیاء اللہ کی نظر دیکھو کہاں تک جاتی ہے کل دوستوں سے میں بتا رہا تھا کہ چاند پندرہویں شب کا چاند تھا میرے دل میں بات آئی میں نے کہا دیکھو اس کو غور سے اور اس چاند سے پوچھو کہ ہزاروں برس تم کو ہو گئے اللہ کی اطاعت ہے یہ سورج چاند ستارے سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چاند کو کہ تم اپنے محور پہ ایسے گھومو اور اپنے دائرے میں ایسے گھومو اور اس کے وقت بھی مقدر کر دیا ولقمر قدر نہ ہو منا ضلع حتیٰ عاد عقل القدیم ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں اور اس میں انسان کے لیے فائدہ رکھا کہ اس کے لیے مہینوں کا ماہ و سال کا حساب کتاب جو ہے اس کے ذریعے سے لوگ جانتے ہیں پھر اس کی روشنی سے مد و جزر سمندر کا سمندر کا کنٹرول کرتا ہے یہ ہے نا یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے مقرر کر دی اسی طرح سے سورج ہے وہ اور چاند سے پوچھو تو کہے گا جی میں آپ کا خادم ہوں کہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ سمندر کے مد و جزر مجھ سے ہوتا ہے اور مہینے کے ماہ و سال وغیرہ سب آپ میری وجہ سے آپ جانتے ہیں قمری مہینہ رمضان شریف آیا چلا گیا حضرت حکیم علومت نے قصہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب کسی گاؤں میں تقریر کے لیے گئے وہاں بیان کیا پھر آخر میں فرمایا کہ بھائی رمضان آنے والا ہے اس میں روزے فرض ہو جاتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے اور صبح شہری سے لے کر اور غروب تک جو ہے کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہے روزہ رکھنا ہے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جب وعدہ کر لیا تو بعد میں بڑا پریشان ہوئے کہ صبح سے لے کے مغرب تک تو بھوکا پیاسا رہنا یہ تو مصیبت آ گئی مولوی صاحب ہمیں ایک مصیبت میں پھنسا گئے تو آپس میں طے کیا مولوی صاحب سے پوچھا کہ رمضان کہاں سے آتے ہیں جاہل جپٹ تھے تو مولوی صاحب نے بتا دیا تھا کہ مغرب کی طرف سے آتے ہیں مغرب کی طرف اب انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے مشورہ کیا اور طے کر لیا کہ ہم رمضان کو آنے ہی نہیں دیں گے آنے ہی نہیں دیں گے جب وہ آئیں گے ہی نہیں تو روزہ بھی فرض نہیں ہوگا لہذا جب وقت آ گیا مہینہ ختم ہونے لگا تو وہاں گاؤں سے باہر چلے گئے لاٹیاں لے کے اور انتظار میں رہنے لگے کہ اب کوئی آئے گا اس سے پوچھیں گے تو بیچارہ ایک مصیبت کا مارا اونٹ پر سوار ایک آدمی آ رہا دور سے دکھائی دیا دوری سے چلا کے پوچھا کون اس نے کہا رمضان علی انہوں نے کہا بس یہی ہے اس کو مار کے بھگاؤ نہ یہ آئے گا نہ رمضان فرض ہوگا نہ روزہ رکھنا پڑے گا <laughs> لہذا وہ بیچارہ جب آیا اس کو مار پیٹ کے وہاں سے بگا <laughs> تو ایسی ایسی جہالت بھی جو ہے لوگ کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں علم دین حاصل نہیں کرنا اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ہمیں علم ہو گیا تو وہ کام پھر کرنا پڑے گا <laughs> تو ایسے ہی ایک شخص کو جو ہے اس کو پتا چلا کہ رمضان کا چاند جب ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا پڑتا ہے تو اس نے کہا نہ ہم رمضان کا چاند دیکھیں نہ روزہ رکھنا پڑے فرضی نہیں ہوگا ہم پہ روزہ لہذا وہ اپنے آپ کو کمرے میں اس نے بند کر لیا جب بیس دن ہو گئے بیوی بھی پریشان ہو گئی خدمت کرتے کرتے کہ نگوڑ مارا گھر سے نکلتا نہیں ہے کماتا کھاتا نہیں ہے اور سر پہ سوار ہے بیوی بھی تنگ آ گئی تو اس نے ڈنڈے مار مار کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا اب گھر سے نکلا تو بھاگا سیدھے جنگل کی طرف اور جنگل جا کے چھپ گیا چاند نہیں دیکھنا ہے چاند دیکھا تو روزہ فرض ہو جائے گا تو اب مصیبت کا مارا پھر وہ رات کو پیاس لگی تالاب پہ چلا گیا تالاب پہ جب گیا منہ ڈالا پانی اٹھانے کے لیے تو دیکھا چاند کا اس میں نظر آ گیا کہتے ظالم تو نے ہمیں یہاں بھی نہیں چھوڑا اب تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا <laughs> تو وہی یہ دین دین حاصل نہ کرنے سے مصیبت سے تو نہیں بچ سکتے وہاں پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی کہ تم نے معلوم کیوں نہیں کیا ہمارے احکامات کو معلوم کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں معلوم کیا کہ ہم کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ ہے دوستو تو میں یہ بات کہہ رہا تھا ان سے دوستوں سے کہ اس چاند سے یہ پوچھو کہ اتنے ہزار برس تم کو ہو گئے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اچھا سورج ہے سورج بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں اپنے دائرے میں وہ تیر رہا ہے اور جس درجہ جس علاقے میں جتنی حرارت اس کو پہنچانی ہے وہ جانتا ہے اس کی حرارت اتنی وہاں پہنچ رہی ہے اتنی روشنی وہ پہنچ رہی ہے اس وقت میں پہنچ رہی ہے ایک سیکنڈ دیر نہیں کرتا ہے اتنی اطاعت اللہ کی کرتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو سب بے جان چیزیں ہیں کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سب نان لونگ تھنگز ہیں نان لونگ تھنگز ایک چیزیں ایک چیزیں سائنس کہتی ہے لونگ تھنگز ہیں جاندار سانس لینے والی کھانے پینے والی ایک چیزیں ہیں نان لونگ تھنگز جو جاندار نہیں ہیں جن کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے اور نہ وہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہیں گے کہ نہ ان کی زبان ہے نہ ان کا دماغ ہے نہ ان کے ہاتھ پیر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطاعت کر رہے ہیں تو مولانا رومی فرماتے ہیں خاک و آب و باد و آتش زندہ خاک مٹی باد ہوا آب پانی آتش آگ چار عناصر سے مل کر یہ دنیا بنی ہے چار عناصر سے مل کر بنا ہے سب کچھ ہے نا تو فرماتے ہیں کہ آب و خاک و خاک و آب و باد و آتش زندہ ان یہ زندہ ہے با منو تو مردہ ہمارے لیے مردہ ہے با حق زندہ ان اللہ کے لیے زندہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات سے سوال کیا کہ ہماری طرف آ جاؤ اطاعت کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ تمہاری مرضی ہے خوشی خوشی آ جاؤ یا ایک کراہت کے ساتھ لیکن آنا تو ہماری اطاعت میں پڑے گا ہی تو سارے زمین و آسمان نے کیا کہا قالو طائعین کہ ہم اطاعت کے ساتھ آتے ہیں خوشی کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے ان کو زبان دی بزبان حال انہوں نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں تو یہ سب کے سب اطاعت کر رہے ہیں سورج گرمی پہنچاتا ہے پانی کے بخارات بنتے ہیں بادل بنتے ہیں بادل سے بارش برستی ہے غلہ پکاتا ہے دن رات بناتا ہے کتنے کام ہیں سورج کے ہے نا تو ان سے یہ پوچھو کہ تم یہ سب اطاعت جو اللہ کی کر رہے ہو ہزاروں برس سے تو اس کا آپ کو کیا انعام ملے گا کیا انعام ملے گا تو یہ آپ کو کہیں گے اگر اللہ ان کو زبان دے یا آپ کو ہم کو عقل سلیم دے تو یہ کہیں گے کہ ہم کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت آئے گی ہم سب فنا ہو جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے ہزاروں برس کی اطاعت ان کا اس کو کچھ انعام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں ہے نا لیکن یہ مومن جو ہے مومن اس کو اللہ تعالیٰ ساٹھ ستر برس کی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائے ہمیشہ ہمیشہ ہے نا بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ درجہ دیا اس کے غم اٹھانے کو وہ اس کی غم اٹھانے کی وہ قدر فرمائی اپنے راستے کا غم اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے وہ قدر فرمائی کہ اس کے تھوڑے سی زندگی کے اعمال اور تھوڑی سی زندگی کے اللہ کے راستے کے غم اٹھانے کو اللہ تعالی نے اس قدر قبول فرمایا کہ اس سب کے بہانے اس سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام اور بے بہا نعمتیں جس کو فرمایا کہ مالا عین رات ولا ادن سمیت ولا خطر اعلی بھی بشر کہ کسی کان نے وہ نعمتیں سنی نہ ہوں گی کسی آنکھ نے وہ نعمتیں سنی نہ ہوں گی اور نہ ہی کسی کے قلب پر اس کا گمان گزرا ہوگا کہ اچھا ایسی بھی نعمت ہو سکتی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سنا آپ نے اور یہ مومن مومن بھی اس اس کا درجہ کیوں ہے یہ دل جو اس کے قلب کے سینے کے اندر جو قلب ہے قلب یہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا قلب یہ اس ڈیڑھ پاؤ قلب کی وجہ سے سارا کھیل ہے سارا کھیل یہ اس دل کا ہے دل دل اگر بن گیا دل میں اگر ایمان کی دولت ہے اور دل اگر بن گیا گندے گندے اخلاق سے پاک و صاف ہو گیا اچھے اچھے اخلاق سے مزین ہو گیا اور دنیا کی محبت سے پاک ہو گیا اور اللہ کی محبت سے سیراب ہو گیا تو بس پھر پوچھو نہیں اس ڈیڑھ پاؤ کے دل کی یہ قیمت کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل انسان کتنا چھوٹا سا ہے پھر اس چھوٹے سے انسان کے اندر یہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا دل کتنا چھوٹا سا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان نفل جسدی مضغتن خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا ادا صلاحت صلح الجسد کل اگر یہ صحیح ہو گیا اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی کیا مطلب کہ اس پاؤ ڈیڑھ پاؤ کے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت آ گئی اور اس کی اصلاح ہو گئی تو تمہارے سارے جسم سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے ہاں، ان وہ اعمال صادر ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوگا جس سے اللہ خوش ہوگا اور یہ سارے کے سارے پھر انعامات تمہارے مقدر ہو جائیں گے اور اگر وہ فسدت فسد الجسد کلو کہ اگر اس میں فساد پڑ گیا اگر اس میں دنیا کی محبت اور لالچ اور ہرس یا حسین شکلوں کی محبت اور لالچ اور ہرس اور عشق مجازی آ گیا یا اور برے برے اخلاق غیبت کا مرض بدگمانی کا مرض بدنگاہی کا مرض جھوٹ کا مرض چغلی کا مرض حسد کا مرض یہ سب امراض اگر اس کے اندر آ گئے فصد الجسد کلو اب تمہارے ہاتھ تمہارے نہیں رہیں گے بلکہ یہ شیطانی کام کریں گے تمہاری آنکھیں تمہاری آنکھیں نہیں رہیں گی یہ شیطانی آنکھیں ہو جائیں گی تمہاری ناک تمہاری ناک نہیں رہے گی یہ شیطانی ناک ہو جائے گی حرام خوشبوؤں کو سونگے گا تمہاری زبان تمہاری زبان نہیں رہے گی یہ شیطانی زبان ہو جائے گی جھوٹ بکے گی غیبت کرے گی اور چگلی کھائے گی اور طرح طرح کی دھوکے بازی کرے گی چکر بازی کرے گی تمہارے پاؤں تمہارے پاؤں نہیں رہیں گے بلکہ یہ غلط راستوں کی طرف اٹھنے لگیں گے فسدت الجسد کلو اللہ وحی القلب خبردار وہ ہے قلب نا آپ نے تو یہ اس پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا جو دل ہے یہ ساری کائنات اس کی غلام ہے غلام سورج کہے گا جی میں تو آپ کا خادم ہوں مجھے تو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے میں غلہ پکاتا ہوں بارش کی بارش کا سبب بنتا ہوں اور کیا کیا کام اللہ نے سورج کے ذمے کیے ہیں وہ سب کام اس کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں تو یہ ساری کائنات اس مومن کی خدمت کے لیے لگائی گئی ہے ذرا ہم اپنی قیمت کو تو پہچانے دوست اپنی قیمت کو تو پہچانے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا تو ہم کس قدر اللہ سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنی قیمت ہی کو نہیں پہچان رہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بھیجی خدمت کے لیے مگر اس اس شخص کی خدمت کے لیے جو اللہ کا ہو کے رہتا ہے یہ سارے خادم کس کے ہیں اللہ کے اللہ کے ہونے والے کے من کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے نا تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے لگائی ہے اور حدیث پاک میں ہے ان دنیا خل لکم کم و ان نق خل تم ارے تمہارے لیے ساری کائنات تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے بھائی ارے جانور ہی کو دیکھ لو گائے بیل بکرے مرغی یہ وہ سب ان سے پوچھو کہیں گے زبا زبان حال کہیں گے کہ ہم تو آپ کی خدمت کے لیے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں دانا چکتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں بڑے ہوتے ہیں پھر کاٹ کر آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں بتائیے پھر گائے بیل ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم بھی جو ہے وہ چارہ کھاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں دو سال میں آپ ہماری قربانی کر دیتے ہیں ہمارا گوشت بھی کھاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا کچھ باقی رہتا ہے سب کھا پی کے ہم ہماری تو خدمت کیا اس نے کہ نہیں تو یہ ساری کائنات <laughs> انسان کی خدمت کے لیے ہے دوستوں لیکن انسان اپنی قیمت کو پہچانتا نہیں ہے کہ ہم کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کھانا پینا اور ہگنا موتنا محض یہ ہمارا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ لغ کام سے پاک ہیں فضول کام سے پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یوں ہی پیدا کر کے اور یوں ہی مار کے خوش ہیں کیا بس جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو اور ہگا موتا کرو اور بس پھر مر جاؤ کیا یہ تو فضول کام ہو گئے دوست ہاں اسی کو فرمایا وما خلق الجن والانس انس اللہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی معرفت کے لیے اپنی عبادت کے لیے دوست اتنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہاں؟ اس کے بعد فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم کم و ان نقم خلے تم تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے بہت خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ چند کام ایسے کر کے آنے ہیں اب ایک سفیر کو ایک ملک بھیجتا ہے دوسرے ملک میں اور کہتا ہے کہ صاحب آپ وہاں ہمارے ملک کے آپ سفیر ہیں اب وہ سفیر جا کر جو ہے ادھر ادھر عیاشی میں لگ جائے بتائیے یہ اس کی سفارت کا حق ہے یہ یہ اس کی بےمانی ہے یہ امانت میں خیانت ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے خلیفہ بنا کر اپنی اپنا خلیفہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے اور بہت ہی خاص مقصد سے بھیجا ہے اور ہم آ کر اسی مقصد کو بھول گئے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں وہ مام انتابتن فی اللہ علیہ اللہ کو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی زیرو ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو یہ تو کام اللہ اپنے اختیار میں لے رہے ہیں لیکن بندہ اپنے اختیار میں لینا چاہ رہا ہے جو کام اپنے اختیار میں نہیں ہے بندہ جب اس کو اپنے اختیار میں لینے کی کوشش کرتا ہے پریشانی حاصل ہوتی پریشانی اس لیے کہ کام تو ان کے اختیار میں ہے بندہ کتنی بھی کوشش کر لے بھائی روزی ہمارے حضرت فرماتے تھے روزی عقل سے نہیں ملتی روزی فضل سے ملتی روزی فضل سے ملتی ہے عقل سے نہیں ملتی کتنے بڑے بڑے عقل مند غیر عقل مند اور بے پڑھے لکھے لوگوں کے ملازم ہیں کیوں کیا وجہ ہے اسی لیے کہ جس کا مقدر اللہ نے جتنا لکھ دیا بس وہ اس کو وہاں مل رہا ہے تھوڑی سی محنت کے بعد وہ رزق اس کو حاصل ہو جائے گا تو اس لیے جو کام انسان کا اصلی مقصد ہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون اللہ کی عبادت کرنا اس کام میں تن من دھن سے لگ جائے ہے نا تو پھر یہ ساری کائنات ہماری خادم ہے خادم دوست ہے نا یہ خادم ہے ہماری پھر دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی پھر اللہ کا وعدہ اس طرح پورا ہوگا رزق ہمارا پیچھے پیچھے آئے گا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمہ تحت تستق میرا رنز کہا کہ وہ کوئی زیرو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا رزق اس کو نہ مل جائے ہاں۔ ہاں۔ اور فرمایا کہ ان رزق لبہ العبد کما یت لبو اجل رزق اپنے مرزوق کو یعنی جس رزق جس کا مقدر ہوتا ہے اس کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے بندے کو موت ڈھونڈتی ہے بندہ جہاں جاتا ہے وہیں موت اس کی پہنچ جاتی ہے جہاں موت آنی ہوتی ہے نا ایسے ہی رزق بندے کو اس طرح سے ڈھونڈتا ہے اب ہمارا کام کیا ہے ہم ہم کیا کر رہے ہیں کہ رزق آگے آگے ہم پیچھے پیچھے اس کے بھاگ رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم کبھی اس تک پہنچ نہیں پاتے اور پریشان ہوتے ہیں ہاں اگر اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرنے میں لگ جائے اور دنیا کو پیچھے کر دے آخرت کو مقدم کرے نماز کا وقت ہو جائے نماز کی تیاری شروع کر دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نجمعین جب آزان کی آواز سنتے تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور دربار الہی کی طرف دوڑ پڑتے تھے کہ دو جہاں کے مالک نے یعنی دو جہاں کے مالک کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا پھر ہیں ابھی اگر یہاں کوئی لوکل مجسٹریٹ بلا لے کوئی وارنٹ جاری کر دے اور لوکل میں تو کیسے ہم کاپتے ہوئے جاتے ہیں خدا جانے کیا ہوگا اور احکم الحاکمین ہمیں اپنے دربار میں بلاتا ہے ہم ہم کس طرح جاتے ہیں دوست کتنی غفلت کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں بتائیے ہے نا تو صحابہ کرام کا تو یہ حال ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ انحو لم عارفنا ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں اور کیا فرمایا کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے تھے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے مراد کیا کہ اب سب الگ الگ اب اب نماز کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی تیاری میں گھر والے بھی نماز کی تیاری میں بات چیت ختم گفتگو ختم سارے کام ختم ہے نا تو یہ ہونا چاہیے دوستو نماز کا وقت آ جائے تو ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے اس وقت کاروبار ہو گاہک ہو کوئی بھی ہو نہیں بھائی اب پہلے نماز کا حکم یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میں جب حکم ہے کہ پہلی اذان جب ہو جائے اس کے بعد کسی قسم کا کاروبار کام کاج کرنا جائز نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی پہلی اس کے بعد پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ الگ الگ مساجد میں بیانوا وغیرہ ہوتا تھا اس کے بعد دوسری اذان کہی جاتی تھی اب علماء نے اس کو جو ہے مسلحتاً موقف کر دیا ہے کیونکہ لوگ گناگار ہو رہے تھے ابھی پہلی اذان ہوئی اب لوگ سوچ رہے ہیں ابھی تو ایک گھنٹے مولوی صاحب کا بیان ہوگا بیان ویان کون سنے یہاں کیش کیش مل رہا ہے کام ہو رہا ہے کاروبار ہو رہا ہے تو چلے جائیں گے آدھے گھنٹے بعد اب ان کو مسئلہ کوئی سمجھائے کہ بھائی پہلی اذان جمعے کی جیسے ہی ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں کیوں بے برکتیاں ہو رہی ہیں کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں کیوں پریشانیاں ہو رہی ہیں کیوں اولاد نافرمان نکل رہی کیا وجہ ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے اللہ کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے اللہ کے حکم کو پیچھے کیا جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ لت پت ہم لوگ پڑے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے ہیں شرم بھی نہیں کرتے ہیں استفار بھی نہیں کرتے ہیں ہاں، تو اس لیے علماء نے پھر یہ طریقہ مقرر کیا کہ بھائی دوسری اذان سے پہلے پہلے دس پانچ منٹ پہلے اذان دے دی جائے تاکہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں کیونکہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں اس لیے علماء نے اس کو سلسلے کو موقوف کر دیا اکثر جگہ اب یہی ہے کہ دوسری اذان سے چند منٹ پہلے اذان دے دی جاتی ہے پہلی تاکہ لوگ گناہ گار نہ اس لیے اس مسئلے کو اس طرح کر دیا گیا ہے نا تو جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کسی قسم کی کرنا یا کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے فوراً نماز کو دوڑے ہے نا ایسے ہی دوسرے جتنے احکامات ہیں جیسے شرعی پردے کا حکم ہے جس جس سے شرعی پردے کا حکم ہے اس سے پردہ کرنا فرض ہے بھائی اب یہ فرض نہیں پورا نہیں کر رہے تو حرام کام ہو گیا حرام کام کرنے والا اللہ سے اللہ کی دوستی سے اللہ کے قرب سے اللہ کی مدد سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا کیونکہ لانت ہے حرام کام کرنے والے پر لانت ہے جو پردہ نہیں کرتا جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا نامحرم سے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے دوستو بد دعا بدوا ہے رسول خدا سرور عالم محبوب خدا کی بدعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرمائی لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ جو بدنگاہی کرے نامحرموں کو دیکھے اللہ تعالیٰ اس پر لانت فرمائے کتنی بڑی کتنی بدترین بدعا ہے اور کس کی بدعا ہے ہاں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے ہم کہتے ہیں بھائی اب زمانہ ایسا ہو گیا کیا کریں کیا نہیں کیا کریں وہی وہی زمین ہے وہی آسمان ہے دوستو وہی سورج ہے وہی چاند ہے وہی خدا ہے خدا کوئی بدل گیا نا باللہ وہی اللہ ہے قیامت تک یہی کلام چلے گا یہی قانون چلے گا یہی احکامات چلیں گے اور کوئی نبی نہیں آئے گا وہ اسی نبی کا قانون اسی نبی کی شریعت چلے گی دوستو ہاں؟ کچھ نہیں بدلا میرے مرشد فرماتے تھے کہتے بھائی یہ تو سب پرانا ہو گیا یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے فرمایا کہ بھائی روزانہ ایک ہی چائے پیتے ہو روزانہ کھانا بھی کھاتے ہو اسی زمین پہ رہتے ہو ہزاروں برس پرانی زمین پہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی اور زمین چاہیے کیوں اس زمین پہ رہتے ہو اس زمین سے کیوں نہیں نکل جاتے کیوں نہیں کہتے کہ ہزاروں برس پرانا ہو گیا سورج اب ہمیں سورج نہیں چاہیے ہمیں نیا سورج چاہیے کہتا ہے کوئی نہیں وہی گزار اسی سے گزارا ہو رہا ہے اسی سے کام چل رہا ہے وہی چیز ہے سب کچھ وہی اللہ بھی ہے دوستو جو اللہ پہلے تھا وہی اللہ آج بھی ہے ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں اللہ کے احکامات کی پابندی ہو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں ارے دوستو دین بہت آسان ہے بہت آسان ہاں بعض لوگوں نے جو بے تربیت کے لوگ ہیں مقرر ہیں بیان باز ہیں انہوں نے دین کو بہت خشک اور مشکل بنا دیا جبکہ دین بہت ہی آسان ہے اتنا آسان ہے کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں بھائی کام نہ کرو اور مزدوری لے لو بھلا بتائیے اتنی آسان بات کام نہ کرو اور مزدوری لے لو کیا نہ کرو بھائی گناہ مت کرو گناہ مت کرو اور ہماری دوستی لے لو ہمارا قرب لے لو ہم کو ہماری پوری ذات کو لے لو جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری جو ہی تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اللہ ہی ہمارا نہ ہوا تو دوستو بس یہ تو بڑی زبردست محرومی ہے بڑی زبردست محرومی نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا دوستو جس سے اللہ ناراض ہو ساری کائنات بھی اگر اس کی دوستی کا دم بھرے تو وہ چین نہیں پا سکتا وہ آرام نہیں پا سکتا راحت نہیں پا سکتا دوستو ساری دنیا بھی اگر اس سے کہے کہ آپ بڑے ہمارے معزز مکرم ہے لیکن وہ ناراض ہوں ان کی ہاں اس کی عزت نہ ہو ساری مخلوق میں دوستو یہ پٹے گا ساری زندگی یہ پٹے گا اور جس کے ساتھ وہ ہو جائیں روٹی چٹنی کھا کر اور چٹائی اور بوریے پر بیٹھ کر دوستو وہ مست ہوگا خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہوگا سب سے بے غرض ہو گئے جب اللہ سے دوستی ہو گئی سارا غیر نکل گیا اللہ ہی اللہ ہے ہاں تو کیا خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان ہاں، اللہ والے جب اپنے بوریا پہ بیٹھتے ہیں بوریا بھی اگر ہو اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا قلب اتنا مست ہوتا ہے کہ کیا تخت سلیمانی کی بھی شان ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم سناتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جب تخت پر جا رہے تھے اڑتے ہوئے چھ لاکھ کرسیاں اس تخت پر ہوتی تھیں چھ لاکھ اور پانچ سو برس کا پانچ سو برس کی مسافت صبح ہے نا روا ہوا شہروں ادو ہوا شہروں و روا ہوا شہر ہے نا پانچ سو کتنا ہے پانچ سو کتنا مسافت لکھی ہے تقریباً ایک ہزار میل صبح اور ایک ہزار میل شام کتنی مسافت طے کرتا تھا وہ اور چھ لاکھ کرسیاں اس کے اوپر ہوتی تھیں اس پہ اور ان کے وزرا اور جنات اور کیا کیا اس پہ بیٹھتے تھے اور ان کو ایسی حشمت حاصل تھی کہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور جنات ان کے قابو میں تھے ہوائیں ان کے قابو میں تھیں تو ایک دفعہ چلے جا رہے تھے تو زمین سے ایک نور نکلا اور آسمان تک گیا کہا تحقیق کرو یہ کون ہے کیا ہے کہاں سے نور آیا ہواؤں کو حکم دیا انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس سے یہ نور نکلا ہے آسمان تک گیا ہے تو ہواؤں کو حکم دیا اس کو اٹھا کے لا کے حاضر کر دیا پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا عمل کیا جو تجھ سے ایک نور نکلا اور آسمان تک گیا اس نے کہا میں تو کچھ عمل نہیں کیا ہاں یہ جملہ میں نے کہا سبحان اللہ میں اوتیا اعلی داود سبحان اللہ کیا یہ تعجب کے افعال میں سے ہے کہ سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آل داود یعنی سلیمان علیہ السلام کو کیا شاہ سلطنت عطا فرمائیے کتنی عالی شان یہ کہا تھا میں نے تو کہا کہ تیرا یہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کی ساری تخت و سلطنت سے کہیں زیادہ افضل ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بتائی کیسی کیسی بڑی بڑے انعامات ہیں چھوٹے چھوٹے کام پہ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں بھائی ہم کہاں مشغول ہیں کہاں غفلت ہے نا اور ایسے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں بندے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ خوش یہ نہیں بس تو میرے دوستوں اور عزیزوں اس بات کو سیکھنا چاہیے یہ جو میں نے شروع میں قصہ کیا اس جاہل کا ہم اس جاہل جیسے نہ رہے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیونکہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کے پاس جانا ہے آنکھیں بند کر لینے سے معلوم نہ رکھنے سے بچت نہیں ہوگی دوست پھنس جائیں گے اس لیے پوری کوشش کرو کہ معلومات کر لو علم حاصل کرو ایسی صحبتوں میں جاؤ ایسے علماء سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی مان لو ٹھان لو اور جان لو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے ہماری حفاظت نہیں ہے دوستو یہ بڑے فکر کی چیز ہے تو اس لیے اس بات کو سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اور خصوصاً جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ارے بھائی کام ایک ہی ہے کہ گناہ نہ کرنا ہے کیونکہ نماز نہ پڑھنا بھی تو گناہ ہے ہے نا نماز نہ پڑھنا گناہ ہے نا تو بس گناہ نہ کرو ایسے ہی روزہ نہ رکھنا وہ بھی گناہ ہے تو گناہ مت کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہے ایسے ہی پردہ نہ کرنا گناہ ہے لہذا پردہ کرو اور فرمایا کہ کام نہ کرنا آسان ہے کہ کرنا آسان ہے کام نہ کرنا آسان ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسی پہ مزدوری دے رہے ہیں کہ بھائی تم نگاہ کی حفاظت کر لو مت دیکھو مت دیکھنا آسان ہے کہ دیکھنا آسان ہے دیکھنے کے بعد اب دل للچانے لگتا ہے کہ کاش یہ ہم اس کے ہمیں مل جاتی ہے کاش کاش کرتے رہتے ہے نا اور دل کو جلاتے رہتے اور تکلیف دیتے رہتے جبکہ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے تو فرمایا میرے مرشد نے کہ تم خود بھی تو مومن ہو اب تم دیکھ کر کیوں تکلیف اٹھا رہے ہو اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو جبکہ تکلیف دینا حرام ہے ڈبل گنا ہو گیا یہ دیکھا آنکھوں کا زنا کر لیا اللہ اور رسول کے نافرمان بھی ہو گئے اور مفت میں اللہ کی لانت لے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت بھی لے لی اور ساتھ میں ایک مومن کو تم نے اذیت بھی دے دی اپنے آپ کو اذیت دے دی اب کاش کاش کر رہے ہیں کہ کاش یہ ہمیں مل جاتی پھر جو بدنگاہی کرتا ہے اس کو دنیا کا ایک عذاب یہ بھی ملتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی پھر وہ چاروں جگہ نظریں مارتا ہے ہر طرف اور اس کو اپنے گھر کی مرغی کہتے نا دال برابر پھر وہ اس کو وہ بھی نہیں لگتی زندگی تلخ ہو جاتی ہے دوستو ہاں اس کو اسی کو فرمایا نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا زندگی تلخ ہو جاتی ہے گار کی دوستوں اس لیے بھائی ہم باتوں کو معلوم کریں سیکھیں اور ایسی صحبتوں میں بیٹھیں جہاں ان باتوں کے تذکرے ہوتے ہیں اور ان سے ان سے ہمت ملتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو آخر دنیا میں زندہ زندہ ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے ہماری طرح ہے یہ بھی تو کھاتا پیتا ہے یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے جب یہ بچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بچ سکتے یہی حجت ہوگی قیامت کے دن جب کافروں نے کہا قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے کافروں نے اعتراض کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنا کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی فرشتہ ہم پر آنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا ہے کہ تم کو تعجب ہے وہ کہتے تھے کہ ہم کو تعجب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم کو تمہارے اس تعجب پہ تعجب ہے اس تعجب پہ تعجب ہے ارے بھائی ہر ہر ہر جنس کو اپنے جنس سے کشش ہوتی ہے اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو تم کہتے کہ فرشتے کی تو خصوصیات دوسری ہیں ان کو تو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ ان کا پیٹ ہے نہ ان کے بیوی بچے ہیں نہ ان کو دکھ بیماری ہے نہ ان کو تھکن ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر تقاضا ہے معاسیت بھی نہیں ہے گناہ کا تقاضا بھی نہیں ہے تو ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں پھر کیا ہوتا اس لیے ہم نے انسانوں ہی میں سے تم کو رسول بنا کر بھیجا تم ہی میں سے رسول بنا کر بھیجا تاکہ تم حجت قائم کر سکو کہ جب یہ انسان ہوتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہے نا تو میرے عزیز دوستوں یہ غفلت کی بات اچھی نہیں ہے ہاں آخرت سے غفلت بڑی خطرناک بیماری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے کہ اور آخرت کی فکر اور تیاری نصیب فرمائے تو ایسی صحبتوں کا اہتمام کریں جہاں اعلی ہمت لوگ ہوں جو اس پر عمل کرتے ہوں ان کی صحبتوں سے ہم کو بھی ہمت ملے گی اہل اللہ سے ہمت ملتی ہے اہل محبت سے ہمت ملتی ہے دوستو ایسی مجالس کا اہتمام اور ان سے تعلق ڈھیلا ڈھالا نہ ہو یہ نہیں کہ بس تعلق کیا نام ہو گیا صاحب فلاں صاحب سے بیٹھے اور بس اس کے بعد کچھ نہیں نہ اطلاع حال کہ شاید ہم کو بدنگائی کا مرض ہے ہماری نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی ہمارے زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہمارے جو ہے وہ دوسرے دیگر احوال بیوی بچوں پر ہم غصہ کر رہے ہیں زبردستی بیوی پر غصہ کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لب نہ کریمن ویغ لب فرمایا کہ یہ کریم انسان جو ہے اس پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کیوں کہ وہ اپنے اخلاق کو خراب کرنا نہیں چاہتے کتنی بھی کتنی بھی جو ہے سامنے والا کتنے بھی ظلم کرے اور کتنے بد اخلاقی کرے یہ اپنے اخلاق خراب نہیں کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ پھر ان ایسے کریم لوگوں پر یہ غالب آ جاتی ہیں لئیمن دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ لئیم یعنی کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں کمینے لوگ وہ کمینہ فرمایا ان کو جو عورتوں کو غصہ کرتے ہیں اپنی بیویوں پہ اور ان پر جو ہے وہ سختی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھے ہوں ہے نا تو ہم ہم اطلاع بھی نہیں کرتے کہ شیخ ہم کو جو ہے غصہ آ جاتا ہے اور ہم اول فول بک دیتے ہیں بچوں کی پٹائی کر دیتے ہیں کہیں کچھ کر دیتے ہیں اور دیگر جو امراض ہیں جو بیماریاں ہیں ہم اس کی اطلاع بھی نہیں کرتے تو یہ طریقہ دوستو یہ غفلت کا طریقہ ہے یہ طریقہ فکر آخرت کا نہیں ہے ان سب چیزوں کا سوال ہوگا ہمارے مال کا سوال ہوگا ہمارے بیوی بچوں کا سوال ہوگا ہماری جوانی کا سوال ہوگا ہمارے اعمال کا سوال ہوگا ہمارے اوقات کا سوال ہوگا ان سب چیزوں کے سوال کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے بتائیے دوستو کرنی چاہیے نا اس لیے کہ ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے اور پھر کبھی لوٹ کر بھی نہ آنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے تو میرے عزیزوں اور دوستوں ہم اپنی غفلت کی زندگی کو اب خیرآباد کہہ دیں اور آخرت کی فکر کو اپنے سر پر سوار کر لیں دھن اور دھیان کر دھن اور دھیان ہر وقت یہ دھن رہے کہ ہر وقت یہ جستجو رہے کہ مالک دو جہاں کس بات سے خوش ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں تو جس بات سے خوش ہوں اس کام کو کر لو اور جس بات سے نہ خوش ہوں جان چلی جائے مگر اس کام کو مت کرو ہے نا ہمارے حضرت کی ایک تعریف بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں ہمارے حضرت نے ابھی اتنی زبردست بہترین بات فرمائی الہامی تشریح ہے فرمایا کہ مخلوق میں اس طرح جینا مخلوق میں اس طرح جینا کہ خالق پاک ہر وقت خوش رہیں یہ ہے اسلام اسلام کیا ہے کہ مخلوق میں اس طرح جینا کہ خالق پاک ہم سے خوش رہیں یہ اسلام ہے اب یہ کیسے پتہ چلے کہ خالق پاک کس بات سے خوش ہیں کس بات سے ناخوش ہیں اس کا علم حاصل کر لو اور اس پر عمل شروع کر دو بس کام بن جائے گا بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک دعا بھی ہے مشہور یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث یا استغیث اپنے لیے مانگے تو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اسلحلی کلّہ ولا تکلنی الا نفسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اس قدر بلاغت ہے اس دعا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ان کے دو ناموں سے یا حیو یا قیوم اے ازلن ابدن وہ حیات کل شعیم بہی محبت حی کی کیا معنی تفسیر ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا ہے نا ابد تک اس کو رہے گا ازل سے ہے اللہ تعالیٰ ابد تک رہے گا اور ساری کائنات اس کے اس نام سے اس کی حیات سے قائم ہے ہے نا ساری حیات اور قیوم کے معنی الدی قائم بے ذاتی ہی وہ اپنی ذات سے خود قائم ہے وہ قو غیر ہر ہر قاہرہ اور غیر کو اپنی قدرت قاہرہ سے قائم رکھے ہوئے ہے سلامت رکھے ہوئے ان دو ناموں سے اللہ کو پکار کر کیا فریاد کر رہے ہیں برحمتی کا استغیر آپ کی رحمت سے فریاد ہے اللہ کی رحمت کی عدالت ہے اور فریادی فریاد کر رہا ہے برحمتی کا استغیر آپ کی رحمت سے فریاد ہے استغاثہ ہے عدالت میں استغاثہ جاتا ہے نا شکایت کرنے والا فریاد کرنے والا استغاثہ دائر کرتا ہے کہ میرے لیے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے نا تو وہ استغاثہ نقص جو ہے ہمارا استغاثہ ظاہر کر رہا ہے دائر کر رہا ہے اللہ کے دربار میں کس کے خلاف دشمن کے خلاف جاتا ہے نا شکایت دشمن کے خلاف ہوتی ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا اب کس نے ظلم کیا برحمتی کا استغیث اسلحلی شانی کلّہ آپ میرے ہر احوال کی درستگی فرما دیجیے میرے مرشد نے کیا زبردست الہامی تشریف فرمائی کہ اسلحلی شانی کلّہ فرما کر یعنی کہ تمام کے تمام احوال کی درستگی فرما دیجیے جو میرے ظاہری احوال ہیں کوئی دکھ ہے بیماری ہے پریشانی ہے مصیبت ہے رزق کی تنگی ہے یہ سارے ظاہری احوال کی بھی اصلاح فرما دیجیے ہے نا کبھی اس طرف ذہن گیا ہی نہیں تھا یہی ذہن تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے نہیں کلّہ فرما کے یعنی سب کے سب احوال جو ہمارے ظاہری مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں تنگیاں سب ہر چیز اس کے اندر آ گئی کلّہ کے اندر کل کے اندر کل آ گیا کہ نہیں اور مانگنے والا کون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ سب سے بڑی ہستی مخلوق میں اور کس سے مانگا جا رہا ہے سب سے بڑی ہستی سے مانگا جا رہا ہے تو اس کے کلّہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہوگا کہ اس کا ہر ہر حال کی اصلاح فرما دیجئے میری اور باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے میری روح کی بھی اصلاح فرما دیجئے اس کو پاک و صاف فرما دیجئے اور کس کے خلاف ہے نفس و شیطان کے خلاف اسلحلی شانی کلّہ ولا تکلنی الا نفسی ترفتعین ایک لمحہ بھی اے لا مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے کیونکہ یہ نفس ایسا دشمن ہے پلک جھپکنے میں یہ ایمان مار جاتا ہے انسان پلک جھپکنے میں نظر خراب ہوئی پلک جھپکنے میں دل خراب ہو گیا دل خراب ہو گیا زندگی برباد ہو گئی دوست ہاں۔ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا ہے نا میرے مرشد نے قسم اٹھا کر بارہا فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا نامحرم عورتوں سے چاہے گھر کے نامحرم ہو چاہے بازار میں بے پردہ پھیلنے والی عورت ہو چاہے وہ کمپیوٹر پہ کوئی ننگی فلمیں ہوں چاہے موبائل کے اندر میموری کارڈ میں گندے گانے گندی فلمیں ہوں چاہے وہ نیٹ کے اوپر موبائل میں چیزیں ہوں یہ سب خرافات اگر کوئی شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا نگاہ کو ان سے بچا لے گا دوستو میرے مرشد نے بارہ قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کا ولی ہو جائے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا اور معمولی ولایت نہیں ملی اس کو بلکہ ولایت الیا کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ حقدار ہو جائے گا ولایت الیا اولیاء صدیقین کی جو سب سے آخری سرحد ہے اس کو پا جائے گا بشرط یہ کہ نگاہ کی سو فیصد حفاظت کر لے ہے اس کو یہ ہے کہ یہ دعا کو مانگتے رہیں اسلحلی شانی کلّہ ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین اے اللہ میرے نفس کے حوالے ایک لمحہ بھی مجھ کو نہ کیجیے گا کیونکہ فرما دیا کہ وما ابر رہی نفسی ان نفس اللہ تم بسو ارے یہ نفس تو بہت بری چیز ہے ہر وقت تمہیں جو ہے بچھو کی طرح کاٹتا رہتا ہے بچھو کی طرح ڈنک مارے گا یہ گنا کر لے یہ گنا کر لے اس کا کام ہی یہی ہے تو اے اللہ اگر آپ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے اس بندے کو اپنا بنانا ہے اور اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرنا ہے تو ساری کائنات کی دشمن اور ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں اس شخص کو گمراہ کر نہیں سکتی ہے نا تو بس یہ دعا کا اہتمام رکھیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اسلح لی شانی کلّا ولا تکلنی الا نفسی بس دعوانا الحمد للہ رب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہمارے دوست مولانا حافظ جلیل صاحب کے بچے بھی بیمار ہے اور بھی ہمارے دوست بیمار ہیں اور ان کے گھر والوں میں جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل مستبر عطا فرماتے اور اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے آسان حلال اور بابرکت رزق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے حفاظت فرمائے معاشیت سے مصیبت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے عافیت عطا فرمائے عافیت دارین عطا فرمائے اور جس بھائی کو بہن کو جو بھی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے جن کے رشتے نہیں آئے اللہ پاک ان کے نیک صالح رشتے عطا فرما دے اور جن کے اولاد نہیں اللہ ان کو صاحب صالح اولاد فرما دے جن کی اولاد ہے اللہ پاک اس کو نیک اور صالح اللہ والا بنا دے اللہ ہماری جائے تمام جائز حاجات اور مقاصد حسنہ کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے